اور بزرگوں ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک پیغام دنیا والوں کے سامنے عام کیا دنیا والوں کو محبت ہم ہدایت اور کامیابی کا ایک پیغام لا کر دیا ہے ہم نے اس دنیا کو جینے کا صحیح ڈھنگ سکھایا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا وہ لوگ جو زندگی کے معاملے میں سب سے پیچھے تھے اور وہ قوم جن کو دنیا وحشی قوم کے نام سے جانتی تھی رب نے ایک ایسا پیغام اس قوم کو دیا کہ جب اس قوم نے اس پیغام پر عمل کیا رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس قوم کے جیسی کوئی امن و شانتی والی قوم کوئی بہترین قوم کوئی اچھی قوم آئندہ آنے والی قیامت تک کوئی قوم نہیں آ سکتی ہم نے اس پیغام کو عام کیا ہم نے اپنی دعوت میں کہا کہ ہماری دعوت ہمارا پیغام اس کا پیغام کی دعوت ہوگی کی دولت کو استعمال کر کے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایسے دوست ہوئے کہ انہوں نے اپنے گھر اور اپنے جائیداد سے دوسروں کو حصہ دیا قربانی کا آنا نے پیش کیا کہ دنیا نے کبھی بھی اور کسی نے بھی ویسی مثال نہیں دیکھی کہ ہم نے جب اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے لایا تو دنیا نے کہا کہ یہ پیغام دہشت گردی کا ہے یہ پیغام غلط پیغام ہے جس کے بارے میں کہا کسی نے کہ شہر والوں نے جسے دار امدین سمجھا وہ گنا گار کے پیمبر نکلے ہم نے دنیا والے سے محبت کرنا سکھایا اور انہوں نے ہمیں کہنا دیا کہ تمہیں محبت کا سمجھ نہیں آتا ہم نے سکھایا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس قدر قدم ہو کہ ایک دوسرے کے خون کے نہیں ہو ہمارے کو پڑھو سنو اور سمجھو کہ تم نے قربانی کا وہ جذبہ آئے گا جو جذبہ اس امت کے ساری قوم کو آیا تھا جو جذبہ صحابہ کے درمیان آیا تھا اور جس جذبے کو لے کر جس جذبے کی بنیاد پر اس دنیا میں لوگوں نے اخلاق کا اور محبت کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ دنیا اس کو نہیں دکھا سکتی دوبارہ میرے بھائی قربانیوں کی داستان بہت قریب ہے میں صرف ایک شخص کی زندگی کے متعلق داستان بیان کروں گا جب انہوں نے معاشرے میں آ کے کھولی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح یا تو صرف ہے یا ہے پھر اس طرح سے آج ہے اس سے بدترین معاشرے میں انہوں نے ہاتھ تھوڑے سے کم ہوئے دن نے کہا کہ یہ معاشرہ جس میں تم نے آج نہیں ہے یہ معاشرہ صحیح نہیں ہے یہ تم پر ہمیں کی تعلیم نہیں دے سکتا دنیا والوں سے دور والا رب کی طرف آئے کہا ہے اللہ اگر تم نے مجھے ہدایت نہیں دی تو یہ دنیا والے ہمیں کچھ نہیں کر سکتے جن کو تو نے اس دنیا اور آخرت میں عذاب کا مدعا سنایا اور جب تر ہو جایا اصل رب کی خلقت مخلوقات میں کیا تو سب میں آیا کہ اللہ وہی ایسا ہے جو اس دنیا کو پیدا کر سکتا ہے دوسرا کوئی بھی ایسا ہے اپنی پوری قوم کو یہ چیلنج دیا کہ تم نے جن کو بھی اللہ کے علاوہ کرایا ہے جن کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ معروف بنایا کوئی کرے میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مان سکتا ان کو یہ صرف صرف یہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا چند اکیلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پرچار کیا بنا سب احرام میں رشی توحید کا نام بلند کیا ابراہیم نے کہا کہ میرا سب کو بند کر سکتا ہے اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سے دکھاوے کا کام کرتا ہے کہا ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے نہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہمارے قدم میں کوئی ہوگی ہم ہم نے جب جب رب کی توحید کو پھیلانے کے لیے اٹھا لیا تو اب موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے تمہیں جو کر کر لو ہم اس دعوت سے پیچھے نہیں آ سکتے لوگوں نے آگ جلائی اور ڈال دیا رب نے کرنا کیا دکھایا آپ جس کی یہ ہے کہ لوگوں کو چیزوں کو جلا دیتی ہے آج سے جلانے کسی صفت ختم ہو گئی اگر ہے کوئی جو اس بات پر ساتھی ہے کہ آج سے اس کے جلانے کی صفت ختم کر سکے تو میں اس کی عبادت کے لیے تیار دنیا کا کوئی ایسا نہیں جب تک دنیا کی کسی بھی ذات میں یہ قوت نہیں ہے کہ آپ کے جلانے کی قیمت ختم کر سکے جب یہ قوت یہ طاقت صرف رب العالمین کو ہے تو عبادت غیروں کی کی جائے گی مخلوق پر رب کے اور کے علاوہ کسی اور کا مت نہیں کر سکتا تم نے کیسے خالی کا مخلوق کو برابر کیا شخص یہاں چھوڑ کر دوسری جگہ پر بچ جائے وہ زمانہ اور وہ وقت وہ جگہ تصور سے باہر کی تصور میں نہیں آ سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کی کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے اہل کو ایک ایسی جگہ پر لا کر بتایا ہے جہاں پر پینے کے لیے پانی نہ کھانے کے لیے کوئی ڈالا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ رب نے جہاں حکم دیا وہاں چلے جاؤ چلے جائے کہ تمہاری جان کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتی ہم نے اللہ کی بات کو سمجھایا جب ہماری خواہشات کے مطابق ہوا اور سب چھوڑا جب ہم نے دیکھا کہ ہماری خواہشات سے دور کی چیز وہ ابراہیم کے کہ نکل گئے اور سے جب ان کے بچے سڑک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہیں سے پانی کا اہتمام نہیں کیا تھا صرف رب پر توقل تھا جس نے پتھر سے پانی نکالا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور موجودے ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں موجودہ تب ہوتا ہے جب حضرت حاضر موجودہ تب ہوتا ہے جب حضرت حاضر جیسا ایمان ہو اور حضرت ابراہیم جیسا یقین ہو ان کے جیسے دین کو پھیلانے کی طرف ہو اور سمجھ موجودہ ایسے ہی نہیں پڑتا آج ہمیں ایریا آگے بڑھ رہی ہے تو ایریا پھٹ جائیں گی پانی نہیں نکلے گا کیوں کیونکہ ہمارا ایمان رب کے اوپر صحیح نہیں ہے رب کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ایریا پھٹیں گی پانی نہیں نکلے گا میرے بھائی بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور ابھی آزمائی کی سب سے عظیم گڑی باتیں کہ جب خوراکے میں اولاد کی ضرورت محسوس کی تو کہا اے اللہ ربی حبری لیکن کہ اے اللہ مجھے نیک بچہ دے رہے اولاد کی جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں جب سے دنیا والے بعد نہیں ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا کو دیں گے کیوں کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو نا امیدی سے امید کی کرن نکالتا ہے اور پھر اللہ نے اولاد دی بڑے ہوئے اور اس قابل ہوئے کہ آپ مدد کر سکے بات کی تو رب کا حکم ہوا کہ آپ اس کو دبا کر دیں اس کی پیش ہم اگر ہوتے تو کہتے ہیں اللہ کیا ہے تمام آسمانی سے ابراہیم نے نہیں کہا نہ پینے کا اب تیری بات سے ہم پیچھے نہیں لگیں گے روکردانی نہیں کریں گے گئے بیٹا کو سامنے جمع کیا لٹایا جب جب تک کہ دنیا کی ہر ایک چیز اس معاشرے کو کے لیے بے ایسے تھی کہ کس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتا ہے رب کو دکھانا تھا ابھی جب تک زبیہ سوال نہیں ہوا اللہ نے ان کو بشارت دے دی کہ میں نے قبول کر لیا کیوں کیونکہ ارادہ ایسا تھا جس ارادے کو ہم عزم استقلال اور سخت ہمت کہتے ہیں تو اللہ امتحان میں اس کو نجات دیتا ہے اللہ کامیابی اسے دیتا ہے جو پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں استقلال کا مظاہرہ کر کے آیا ہے جو پہلے قدم کو مرا گیا پھر اسے منزل نہیں ملتی جو کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وہ سوتے نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے تو جب دل میں وہ سوچوں کا گھر بس جاتا ہے کہ ایسے شخص کو کوئی کامیابی نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ کی توحید کا غلبہ ایسے نہیں ہوتا ہے جب ابراہیم نے قربانی دی ایک نہیں زندگی پوری کی تو قربانی سے اور ختم دی تو قربانی سے تو اللہ نے ان کو کہا ابن ابراہیم کان امت اکیلے تھے تو ابراہیم امت سے تم بھی رب کی توحید کو لے کر نکلو اپنی قوم میں کچھ امت کا کام کرو گے اور لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہاری تعداد کم ہے تم مٹی ہو انگلیوں پر گرے جاتے ہو ہم نے کہا کہ تعداد کی کی اگر ہر کی ضرور ہوتی تو آج مارک سے زیادہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکے اور اگر تعداد کی بنیاد پر کسی کو اللہ کی رضا رضامند ہوتی کسی کو رب کی جنت ہوتی تو ابراہیم کو اللہ امت نہیں کہتا اور اگر تعداد کی بنیاد پر تیری کام ہوتا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کے لیے ہوا نہیں بنا سکتا اور اگر تعداد کی دنیا کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے تھے مسلم کے بڑے بڑے لوگوں کی جماعت کی ایک وقت آیا آپ نے بھی بول لیا کن کے بڑے لوگ موجود ہیں اللہ نے ساتویں آسمان سے پورا کی کا آبا پہنچا اللہ تم نے جماعت کے لیے بڑے لوگوں کے لیے ایک شخص جو تاریخ کا تعریف تھا اس سے مقیم ہو رہا ہے ہمیں تعداد نہیں ہمیں تبص نہیں ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ اللہ میں جہاں دیکھنا چاہتا ہوا نظر آئے جہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہوا تو رک جائے ہمیں وہ لوگ چاہیے اگر روشنی کرنی ہے تو اس کے لیے صحیح سے ڈالنا ہوگا ہر تیل کے ڈالنے سے روشنی نہیں ہوتی ہے اور اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے بڑھنے والے قدم کو لفظ کے کھانے مسائل کے برداشت کرنے کا عادی بنانا ہوگا نہیں تو اللہ کی راہ پر مت کرو اور دعوے مت کرو مجھے میرے بھائی یہ دین جس دین کے ماننے والے ہم ہیں جس دین کے ماننے کا ہم نے دعویٰ کیا یا بعض لوگوں کے لیے دوسرے لفظوں میں ہم نے ڈھیر بچایا یہ دین الفاظ کا نام نہیں ہے میٹھے میٹھے بول کا نام نہیں ہے یہ دین صحافت کا نام نہیں ہے اور یہ دین لوگوں کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے یہ دین وہ دین ہے کہ اتنے میں سب پراپت ہوگا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قائم رہ سکتا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ اسلام میں چلنے سے تمہیں پریشانی آئے گی تو آج اتنا جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں کیونکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی اور نبوت ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی وہ شخص جو اس کے دوست کو برداشت کر سکتا ہے اللہ نبوت اس کو دیتا ہے کہا تاریخ کریے سیرت کریے نبی کی اگر ان کی زندگی میں خوشحالی کا ایک دن ایک بچا جائے ایک سمجھا جائے تو ہمیں یہاں پر بتائیے کیوں کیونکہ نبی کی زندگی میں کبھی خوشی کا لمحہ نہیں آیا وہ خوشی جسے ہم خوشی سمجھتے ہیں ورنہ مومن کے لیے پریشانی بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے جب آئی ابھی اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے تو اپنوں نے بائی سمجھ کیا آگے بڑھے رشتے داروں نے ٹھوکرے لگائی آگے بڑھے چچا نے دیا لوگ نے لوگوں نے تین سال تک بائیکاٹ کیا یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ساتھی پتے چبا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے کون ہے جس کی صرف اور صرف ان چند دکھوں سے بھری ہے پھر ابھی آگے بڑھے لوگوں نے گھر سے نہیں ڈالا مدینہ گئے سکون سے نہیں دیا آ کر پھر سے ہماری آ گیا اور آپ کی زندگی کا حال تھا پا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نبی آتے تھے آج کا فائدہ کچھ ہے کہتی تھی نہیں ہے تو کہتے تھے آج میں روزے سے اور ایک بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح چوکیاں نہیں کھاتے تھے کہ کے بعد بھی ایک ناشتہ ہونا چاہیے اور مغرب کے بعد بھی ایک چائے ہونی چاہیے اور صبح میں دو ایک ہلکا اور ایک بھاری دونوں ناشتہ ہونا چاہیے جب سخت بھوت کی کیفیت ہوتی تو ندی گھر میں آتے کہتے آئے کیا سخت ہے ہے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے تو سخت بھوک کے عالم میں کہتے تھے چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں ندی وہ تھے جنہوں نے بھوک کو چڑھ کر اپنے گھر میں گھر والوں کو پاکا کشی کروا کر توحید کی دعوت کو امت کے سامنے عام کیا اور جب ہمارے گھر میں ایک ہفتہ اگر اچھا کھانا نہیں آیا تو ہم نے شکایت کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رشت سے محروم کر رکھا دین ایسے نہیں پھیلتا اللہ کو کوئی ایسے مقبول نہیں ہوتا اللہ کو مقبول وہ ہوتا ہے جو پریشانیوں کو سہ کر سب بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی راہ پر قربانیاں ایسی ہی نہیں ہیں اور دین میں کوئی سربلندی ایسے نہیں حاصل کرتا میرے بھائی اگر وقت ہوتا میں بڑے بڑے لوگوں کے واقعات بیان کرتا کہ جن کو سربلندی اگر اس چیز میں دی ہے تو قربانیوں کی وجہ سے دی ہے ان کو خوشحالی اور آسانیوں کی وجہ سے نہیں آئی اور ہم نے ہم نے یہ کیا کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو قربانی بھی جانور تھی اور نام ہمارا ہوا ہم کیا بنا شہرت ہماری ہوئی فائدہ والے ہیں اور جب اللہ کی میں وقت نہ اور دوسری چیزوں کو قربان کرنے کی بات آئی تو ہم نے اپنے آپ کو گھر میں بیٹھا لیا وقت جب سال کے بندوں سے عمل مانگے ہیں کوئی ان کوئی کئی باندھے ہیں اسی لیے اقبال نے کہا کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو آ رہا کیسے ہوگی نسبت انہوں نے قربانی کا مضبوط یہ سمجھا کہ ہم جس طرح سے اس جانور کو جو ہمارے نزدیک محبوب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کر لے اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے اپنے وقت کی قربانی اللہ کی راہ میں دیں گے ہم کو اس کو یہ پیغام دینا اور ہم نے یہ کیا یا تو فخر کے لیے یا کے لیے یا اور دوسری چیزوں کے لیے قربانی دوسرے کی تھی اور پھر نام یہ ہوا کہ فلاں آدمی بھی قربانیاں دیتا ہے ہم نے کون سی قربانی دی اللہ نے صرف یہ کہا کہ آؤ پانچ وقت ہمارے گھر میں ایک گھنٹے کی قربانی دے دو ہم نے کہا سال میں ایک مرتبہ ہم قربانی دیتے ہیں ہم وہی قربانی دے کر بس کر دیں گے ہم سے اس سے آگے نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب نہیں ہے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ وہ جانور کو پردان ہوتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو قربان کرنے میں دل کی جو نیت ہوگی ہے دل کا دل کی نیت فائدہ پہنچائے گا اور نے فائدہ نہ سکتا محدود رکھتا بات جب دل کی آئی تو کہا اے اللہ دل کا معاملہ تیرے در نہیں کر سکتے تیرے لیے قربان نہیں کر سکتے ہم تو اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی اتنی بڑی قربانی ہم نہیں دے سکتے تو اللہ نے بھی کہا کہ سنو یہ دوست اور خون کا معاملہ تمہاری حد تک ہے تمہاری دنیا تک ہے تم جانو دنیا والے جانے ہمارے یہاں وہ نہیں تمہارے دل کی نیت اور دل کا معاملہ پہنچتا ہے اگر تم یہ ہے ہمارے لیے نہیں کر سکتے ہم اس کو تمہارے لیے نہیں کر سکتے میرے بھائی اگر ہم نے قربانی دینے سے پہلے اس کی قربانی نہیں دی تو لکھ لیجیے کہ ہماری وہ قربانی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اللہ کو اس کی قربانی چاہیے اور صرف ایک دن نہیں ہر ایک دن ہفتہ کے آخری سانس نکلنے نکلنے تک باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن ان اللہ قربانیوں کے سلسلے میں پھر کبھی باتیں آئیں گی کہ قربانی کس کو کہتے ہیں اور قربانی کا کیا مطلب ہے ہم نے قربانی کا مطلب خون بہانا سمجھا اصل قربانی خواہشات کا خون بہا دیجیے اصل قربانی اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیجیے اصل قربانی وہ خواہشات وہ دل جو اللہ کی راہ سے آپ کو دور کرتا ہے اس دل کو زبر کیجیے اور پھر اس میں وہ جان ڈالیے جو جان آپ کو اللہ رب العالمین والا بنا دے اللہ کو اس قربانی کا پھول چاہیے اس کی قربانی چاہیے میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قربانی سے کیا مطلب ہے اور قربانی کس کو کہتے ہیں میں شا اللہ جو باقی قربانی میں نے بتائی کہ خواہشات سے کوری اور اس کو ذبح کر کے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے اچھا کیجیے کہیں اگر کوئی غلط کام دیکھیے تو اس کو اللہ کے لیے روکیے اور خود بھی رکیے کہیں اگر کسی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کیجیے وہاں پر قربانی دیجیے اگر آپ کو اپنے پڑوسیوں سے تکلیف ہے اس پر صبر کیجیے وہاں پر قربانی دیجیے اگر کوئی شخص محتاج ہے اور آپ کو اپنی ضرورت ہے وہاں پر اپنی ضرورت کی قربانی دے کر اس شخص کی ضرورت کو پورا کیجیے قربانیاں یہ ہیں یہ خون کی قربانی تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں اور خون کی قربانی تو بے سارے اس جانور کی ہے اصل اس کی قربانی سے آپ کا بھی قربان ہونا چاہیے میں انشاءاللہ شاء اللہ قربانی کے بعد اہم مسائل بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا قربانی جس کو ہم کے اس مہینے میں انجام دیتے ہیں یہ مہینہ شروع سے لے کر دس دنوں تک بڑی اہمیت اور فضیلت والا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسد احمد کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح احب الله من هذا کہ اور کوئی دوسرے دن جن میں کوئی نیک اچھا عمل کیا جائے اللہ کو اس میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں اگر آپ کو اچھا کام کیجیے گا اور اچھا کام سے مراد کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کیجیے کسی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اپنے کھانے کے پیسے میں سے نکال کر اس کو دیجیے اگر آپ کو گوشت کھانے کی عادت ہے تو سبزی کھانے کی عادت ڈالیے اور جس کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا اس کو کھانا دیجیے بلکہ اسلام نے تعلیم یہ دی کہ اگر کچھ نہیں بناؤ شوربہ بھی پکاؤ تو کہا کہ شوربہ زیادہ کر کے پکاؤ پڑوسیوں کو دو یہ اسلام کی تعلیم ہے اور ہم نے دوسروں کا مال چینا کا مال دوسروں کو اپنا مال دیں ہم نے قربانی کہا دی تو میرے بھائی کے مقابلے میں اور زیادہ دن جو دوسرے دن کیا جائے ان میں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے ان میں زیادہ محبوب ہے تو اچھے اچھے کام ان میں کریں صدقہ و خیرات ان میں کریں غریبوں کی مدد کریں مسکینوں کا خیال رکھیں اگر کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے یہ ہے قربانی اور یہ ہے اس کا اصل مفہوم اسی میں سے اللہ اللہ اکبر سبحان الحمد للہ کہنا بھی آتا ہے کہ آپ یہ بھی گئے اللہ کو محبوب ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی تکلیف والے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو قیامت سے دور کر دے گا معاملہ دنیا دنیا کا آپ نے اس کی کی میں مدد اللہ آپ کو آخرت میں مدد کرے گا اور مومن کو دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے دس دن ہے کے ہیں خیال رکھیے ان کا جن کو دس دن انہیں صحیح سے کھانے کے لیے رکمن نصیب نہیں ہوتا ان دس دنوں میں ایک اہم دن آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ تم روزہ رکھو اور اس میں بھی قربانی ہے ایک پیغام ہے صبح سے شام تک بھوکے رہے اور تصور کرو کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اتنا نہیں دیا کہ صبح سے شام تک پیٹ ڈھل کر کچھ کھا سکے اگر اللہ نے ہماری لوگی ویسے ہی چھین لی جیسے ان لوگوں کو نہیں ملتا ہمارا کیا عالم ہوگا یہ تصور کیجیے صرف روزہ مت رکھیے صبح سے شام تک جب بھوک کا احساس اپنے جان میں یہ بات آئیے کہ جب کوئی شخص اس کی موت ہوتی ہے تو اس شخص کو کیسا لگتا ہوگا اور جب کوئی اس کے سامنے اس کا بچہ بھوک میں بلکتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہوگا یہ محسوس کیجیے سب روزہ رکھیے نہیں تو اس روزے کا کیا فائدہ جس روزے کو آپ نے صبح رکھا تو سو کر گزارا آئے رہے دن میں ایک ہی میں بیٹھے رہے شام میں ایک ہی نے اسٹار کیا اس روزے کا کیا فائدہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ موت کے وقت رونے لگے کافیوں مجھے دنیا سے جدائی پر رونا نہیں آ رہا میں سخت گرمی کے دن میں دوسری بنے جب پیاس سے ہر پوچھتا ہے اس وقت کے روزہ کے نہ رکھنے کی وجہ سے میں لے رہا ہوں کہ اب جاؤں گا تو مجھے اس وقت کا روزہ نصیب نہیں ہو صحابہ وہ تھے جو پیاس کا احساس کرتے تھے اور ہم وہ ہیں جنہیں شام میں اگر احتیاط نہ بھی کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہو کیوں کیونکہ ہم صبح پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور دن بھر اس سے آرام سے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کوئی بھوک اور پیاس کا ہی نہیں میرے بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آر کا روزہ ایک سال پیچھے اور ایک سال آگے سے گناہ کو معاف کرے گا اس کے بعد قربانی کے تعلق سے بڑی اہم باتیں ہیں قربانی کا مقصد میں آپ کو بیان کروں گا آباد مختصر مسائل بیان کروں گا اللہ اپنا عالمین نے قربانی کا مقصد بیان کیا کہا لکھو اللہ لکھو اللہ اعلیٰوں اللہ کی تقدیر اللہ کی بیان کرو اور شکریہ ادا کرو اللہ کی تقدیر بیان کرنے کا کیا مطلب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دن اور رات میں پانچ وقت اذان میں سنتے ہیں نماز میں سنتے ہیں اللہ کی تقدیر لیکن شعور اور احساس نہیں ہوتا ہوا سنیے کہ جب ہم نے اللہ کے سامنے یہ احترام کیا کہ اے اللہ اس سے اور کوئی نہیں تو پھر جب اللہ لگے گی کہ میرے لیے مسجد میں آؤ تو ہم اپنی خواہشات کو دفن کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے ہم کہیں گے کہ ہماری لڑائی تیرے حکم کے مقابلے میں بڑی نہیں تیرا حکم بڑا ہماری خواہش کچھ بھی نہیں اور ہم نے یہ کیا کہ اپنی خواہش کو بڑا کیا اللہ کے حکم کو نیچے کیا تو خواہش نے کہا دکان میں رہو اللہ نے کہا مسجد میں رہو ہم نے خواہش کو اللہ کے حکم سے بڑا ہم نے کہا اللہ کی تقریر کو سمجھا ہم نے کہا اللہ اکبر کے معنی کو سمجھا اور پھر بھی دعویٰ ہے اور سولہ کھڑا کر کے کہ ہاں مسلمان اور شکریہ کا مطلب بتاتا ہوں کہ شکریہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا احساس کرتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت کی ہے اور تو اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور اس نعمت نے زیادتی بھی دے ہم کو اللہ نے نعمت دی اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے جیب سے خریدا تو جب شخص کسی مفلوک العال شخص نے پریشان شخص نے دس روپئے کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس خوف سے کہ اگر اس کو دس روپیہ دے دیں گے تو ہمارا دس روپیہ خالی ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا ہم نے اس خوف سے اس دس روپے کو خرچ کرنا مناسب نہیں سکتا کہاں نعمت کا شکریہ ہوا نعمت کا شکریہ ہوتا جب ہم یہ احساس کرتے کہ اگر ہم کو اللہ اس جگہ پر رکھتا تو ہماری کیا حالت ہے میرے بھائی شکریہ کا یہ مطلب ہے اور قربانی قربانی کے مسائل میں سب سے پہلے نمبر ایک قربانی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت موقع ہے دلیل دلیل نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی ہے کہا ومن ومن دم حباد فقط کم منسوخ ہوا آسا وسلم کا کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کہا دلیل نمبر دو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ادا کاشق جب کے ہو جائے داتی لوگ آئے وہ تم میں سے کوئی یہ خواہش کرے یا ارادہ کرے کہ قربانی کرے کیا کہا ارادہ کرے مطلب اگر ہمارا ارادہ ہو تب ہم بال اور ناخن نہیں دے اس کا مطلب اگر ارادہ نہیں ہو تو لے سکتے ہیں قربانی ہمارے ارادے پر ہے اور جو چیز ارادے پر ہوتی ہے وہ آگے بھی ہوتی تو قربانی سنت لیکن سنت موقع ہے دلیل دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمایا کہایا دسا ولم فلا کہ جو شخص اس کو اقتصاد ہے قربانی کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے نہ آئے سب جملے ہیں مطلب یہ کہ قربانی اگر استطاعت ہے تو کرو نہیں تو تم کو کون سا آپ پہنچتا ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آؤ قربانی کب صحیح ہوگی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرائط ہے نمبر ایک بہ مسلا نام سے ہو بہ مسلا نام کیا ہے چوپائے کی چند قسمیں ہیں جن کو اللہ العالمین نے صورت الانعام میں ذکر کیا اللہ نے کہا تمانیت ازواج یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں میل فیمل گائے میل فیمل اسی طرح سے بکری میل فیمل اور ان میں سے کسی ایک کو جو بھی آپ کو میسر ہو جائے آپ قربانی کیجیے ان سے باہر قربانی نہیں یہ پہلی شرط ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے دوسری شرط سال کی عمر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا لاسل بہ مسنہ ہوا کی قربانی کرو جس سے دو دانت نکل گیا بعض لوگوں نے عمر کی قید بیان کی ہے لیکن عمر کی قید میں اختلاف ہے ایک کی جو قید لگائی گئی ہے اس میں اختلاف ہے بہتر یہ ہے کہ دانت دیکھ لے جس کا دانت نکل گیا ہو قربانی اس کی ہو دوسری شرط ہے اور یہ صحیح مسلم گیاری ہے تیسری شرط چند امید ہے جن سے وہ پاک ہو مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حدیث سے بیان کیا اربا فی تجربہ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز ہوئے نمبر ایک ایسا مریض جس کا مرض واضح ہو آج ایک آنکھ کا یا آنکھ ڈ کے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا یا بنا ہی نہیں ہے یا دونوں آنکھ نہیں اور اسی طرح لگنا جو چل نہیں سکتا اسی طرح ایسا نہیں ایسا لاگر کمزور جس کے بدن میں چربی نہ ہوتا ایسے کی قربانی جائز نہیں یہ ابو بہت کیا سیاح صحیح ہے ابن ماجا کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں امرانا ان سچری فلا آئینہ والے کہ کان اور آنکھ ہم چیک کر کے لے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو کان اگر مکمل طور سے ختم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے اگر اکثر حصہ نہیں ہو تب بھی جائز نہیں ہے ایسا اربا رحم اللہ کے نزدیک اور اگر بعض کٹا ہوا ہو تھوڑا سا چھ دو تو علم کراہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اور امام خلیفہ علی اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جائز ہے اگر تھوڑا کٹا ہوا ہو یا پھر چھ دے دو تو خدا کلام یہ کہ اگر چھ دو تھوڑا سا تھوڑا سا قدم ہٹاؤ کان ہے تھوڑا سا کہیں سے کٹا ہوا ہے تو انشاءاللہ شاء جائز ہے اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے ممانعت کی ہو گئی ہے صحیح نہیں اس کے بعد آئیے قربانی کے ایام عید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریف کے پورے دن ہم قربانی کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیام تشریف کے دن ایام تشریف کے تمام دن زبا اور قربانی کے صحیح ہے ابن حبان کی ہے اسی طرح اگر ایک بکری ہے وہ پورے گھر والے کی جانب سے کافی ہوگی دلیل دلیلے کے حدیث ہے ایک آدمی نے حضرت ابو ایوب الانصاری سے پوچھا کہ آپ لوگ قربانی کیسے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کہا ہم ایک بکری اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے اور اگر گائے ہے تو سات آدمی کی طرف سے اونٹ ہے تو دس آدمی کی طرف سے اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے بڑے بڑے مسائل میں سے بات اہم یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ جب چاند دکھ جائے دنجا کا تو پھر اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کروائے جب قربانی کر لے تب اس کے بعد کٹوائے یہ چند ایک مسائل سے جو بہت ضروری ہے اور جو واضح ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب قربانی کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کو نہر کریں گے نہر کا مطلب ہے کہ اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں باندھ دیا جائے اور پھر یہاں پر جہاں پر حلق ہوتا ہے وہاں پر اس کو ذبح کیا جائے یعنی ایسے کیا جائے اور بقیہ چیزوں کو ذبح کیا یہ طریقہ صحیح ہے اب آئیے اس میں دوسری بات دبا کے وقت یہ خیال رکھنی ہے کہ جب ہم ذبح کریں گے تو قبلہ بھی ہونا چاہیے تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب دبا کرتے تو اپنا پاؤں گردن کے جانور کے گردن سے رکھتے اور اسی طرح زبا کے وقت ہم دعا پڑیں گے اور دعا معروف ہے انی وجہ تو وجہ اللہ فتح راہ کی پھر اس میں نام لیں گے اور بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر جمع کریں گے اور یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے الحمد اللہ اس کو اللہ علامہ حسن کا ہے آپ جب اس طریقے پر قربانی کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کیا صحیح ہے ذریعہ صحیح ہے اب مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی قربانی کے بعد آپ کے دل کا عمل دیکھا جائے گا اور آپ مسجد میں آتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا اگر آتے ہیں دل اچھا ہو گیا قربانی مقبول ہے نہیں تو لٹکی ہوئی ہے آپ کی قربانی گوشت اچھا رہتا سکے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے زیادہ ظاہری قربانی سے زیادہ باطن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم معاشرے میں جو غلط چیزیں ہیں جو بلائیاں ہیں جو غلطیاں ہیں ہم اس کو دور کریں ہم اس بات کو کے کہ اگر ہم کو کسی کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسلام نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنا کچھ قربان کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں اگر کسی پریشان شخص کو پاتے ہیں اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنی قربانی دے کر اپنے وقت کی مال کی ہم اس کو وہاں پر دور کریں اس کی پریشانی کو قربانی اصل یہ اللہ عبد العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عبد العالمین ہم تمام لوگوں کو ظاہر سے زیادہ باطن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقع الحمد للہ عبد العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ